السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر افزا سے بزنس فائنانس کے 28 لیکچر میں ہو رہی ہے ہمارا آج کا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے کیپیٹل بجٹنگ کے بارے میں ڈسکشن جو ہے وہ شروع کی تھی اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر فردر آگے لے کے جانے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں بہت شروع میں جب ہم نے بزنس فائنانس کا کورس شروع کیا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ one of the important decision criteria اور decision making area as firm جو ہے وہ کون کون سے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انڈرٹیک کرے this is one of the important investment decision making criteria کہ جس میں فرم نے جو ہے لانگ ٹرم بیس میں اپنے فنڈس کی کمٹمنٹ کرنی ہے تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کیپیٹل بجٹنگ کی تو کیپیٹل بجٹنگ میں ڈفرینٹ کرائٹیرئن جو ہیں وہ یوز کرنے کے بعد ہم ڈسیزن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے یا ہمیں یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تو اس سلسلے میں پچھلے لیکچرز میں ہم نے بات کی کہ جو ہمارے پاس کامنلی یوز کرائٹیریا ہے ان میں سے ایک ہے نیٹ پرزینٹ ویلو کا کامنلی یوز مور ریلائبل اس میں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے فیوچر میں جب اس کو انڈرٹیک کریں گے تو اس سے کچھ ریونیو جنریٹ ہوگا یا کیش فلوز جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گے لیکن سنس وہ کیش فلو جو ہیں sometimes in future take place کر رہے ہیں لیکن ڈسیزن ہمیں آج کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹائم ویلیو آف منی کا کانسپٹ جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے وہ جو فیوچر کیش فلوز ہیں ان کی ویلو کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں اس کو ان ٹرمز آف ٹوڈے لے آتے ہیں اور ان فیوچر کیش فلوز کو جب ہم آج کی ٹرم میں ڈسکاؤنٹ کر کے لے آتے ہیں ٹائم ویلو آف منی کے کانسپٹ میں تو آج ہمارا ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز جو ہیں ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ آج اس انویسٹمنٹ کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے ہمیں کتنی ایکسپینڈیچر جو ہے کرنا پڑتا ہے یا کیپٹل آؤٹ فلو کیا ہے تو اگر ہمارا فیوچر کیش فلوز کی ڈسکاؤنٹ ویلو جو ہے sum of all of those cash flows جو ہے if that is greater than the current expenditure اور دی کاسٹ تو ہمارے پاس جو پرزینٹ ویلو آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پرزینٹ ویلو تو جب ہماری نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے دیٹ از وچ مینس کہ ہمارے جو ڈسکاؤنٹ کیش فلوز ہیں وہ زیادہ ہیں فرام آر کرنٹ کاسٹ تو ہمیں وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انڈر ٹیک کرنا چاہیے اگر این پی وی جو ہے نیگیٹو ہے نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ نیگیٹو ہے تو ہمیں اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے اور تھرڈلی اگر ہماری N P V is equal to zero تو ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کریں یا نہ کریں اگر اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم صرف بریک ایون کر رہے ہیں ہماری N P V is equal to zero تو ہم اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کریں گے اگر اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹینس اتنی زیادہ نہیں ہے سو دیئر از اے کہ ہم اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک نہ کریں پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کا کرائٹیریا یہ بیسیکلی ایک پیور اکاؤنٹنگ مائر ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو نیٹ انکم ہے اس کو لیتے ہیں as a ratio to the book value of the firm اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا average return in accounting terms جو ہے وہ کتنا ہے once we calculate that average accounting return from a project اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک اسٹینڈرڈ اور ٹارگیٹ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کے ساتھ اگر ہمارا calculated average accounting return is greater than the standard accounting return we will go ahead and undertake the project اور اگر یہ اس سے کم ہے یعنی ہمارا کیلکولیٹڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے دیٹ از لیس دین اسٹینڈرڈ اور the target average accounting return تو ہم اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو ہے ہمارا basically it is based on accounting information یعنی جو ہماری نیٹ انکم انکم ہے ہے وہ کہاں سے آتی that is based on the statement اور جو ہماری بک ویلو ہے وہ کہاں سے آتی ہے it comes from the balance sheet تو بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کی تو ہم پروفیٹیبلٹی میئر کر رہے ہیں ان آف اکاؤنٹنگ اور ہمارا ڈسیزن میکنگ کرائٹیریا جو ہے وہ بیس کر رہا ہے ہماری ڈس اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے اوپر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پے بیک پیریڈ کی پے بیک پیریڈ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے ایک پرٹیکولر پروجیکٹ انڈر ٹیک کیا ہے اس پہ سرٹن ایکسپینڈیچر یا کاسٹ ہم نے انکر کی ہے کیپیٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے اس کی کیش فلوز جو ہیں وہ ہمیں جنریٹ ہوں گے سم ٹائمس ان فیوچر تو جب وہ کیش فلوز آتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی جلدی ہماری انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے the time period in which the firm is able to recover its initial expenditure اور the cost on that particular long term investment اب اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے from a standard pay back period اور وہ اسٹینڈرڈ پے بیک پیریڈ ہم کہاں سے لاتے ہیں it's a kind of subjective thing کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کے اس نیچر کے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ود ان تھری ایئرس جو ہے انیشیل انویسٹمنٹ کو پے بیک کر دینا چاہیے یعنی ہماری انیشیل ایکسپینڈیچر یا کاسٹ جو ہے وہ ریکور ہو جانی چاہیے ان انیشیل تھری ایئرس تو اگر ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ تھری ایئر سے کم ہے یعنی ہم ریکور کر لیتے ہیں اپنی انیشل انویسٹمنٹ کو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنا چاہیے دوسری طرف جب ہماری سچویشن ایسی ہے کہ ہمارا کیلکولیٹڈ پے بیک پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے from that set standard pay back period تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں we are unable to recover the initial investment کن ٹائم پیریڈ تو ہمیں اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک نہیں کرنا چاہیے آف کورس ہمارا سب سے سمپل میتھڈ جو ہے یا کرائٹیرئن جو ہے that is the pay back period method لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں they are certain shortcoming سب سے پہلی شارٹ کمنگ جو ہے کہ ہمارا پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے ٹائم ویلو آف منی کو ہمیں 1000 تھاؤزینڈ روپیز جو ہے سال کے بعد ملے یا 1000 تھاؤزینڈ روپیز دو سال کے بعد ملے ہماری نظر میں ان کی ویلو سیم ہے ہم سمپلی فیوچر کیش فلوز کو ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں without discounting it without taking into consideration the time value of money کا آنسر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے that is simplicity ease of calculation ایک اور ڈرا بیک جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ it ignore cash flows occurring after the pay back period method کہ اگر ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ دو سال ہم نے کیلکولیٹ کر لیا دو سال کے بعد جو ہمارے کیش فلوز آ رہے ہیں اس کی کوئی کہیں بھی ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے so it ignore the which occur after the payback period method. اور اس کے ساتھ ساتھ نیس آف کیش فلوز جو ہیں اس کو بھی ہم اکاؤنٹ فارڈ نہیں کرتے کیا پروبیبلٹی ہے کہ ہمارے جو ایسٹیمیٹڈ کیش فلوز ہیں وہی ہم جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے despite all of these problem there is one advantage کہ simplicity easy to understand pay back period method جو ہے نارملی ایون لارج جو ہیں اپنے اسمال سائز پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کرتی رہتی ہیں اس کے بعد ایک اور ہم نے میتھڈ جو کہ ٹائم ویلو آف منی کو کنسیڈر کرتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا جس کو ہم نے کہا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے ایسا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو کہ ہماری نیٹ پرزینٹ ویلو کو زیرو کر دے ان ادر ورڈ کہ یہ ایسا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے کہ جس کے اوپر فیوچر کیش فلو جو ہے ہم ڈسکاؤنٹ کریں تو ان کی پرزینٹ ویلو جو ہے ہماری کاسٹ آف دی انویسٹمنٹ کے برابر ہو جائے وچ مینس کہ ہماری N P V is equal to zero اب یہ آئی آر آر کرائٹیرئن جو ہے it's very close to the N P V criterion کیونکہ ہم جو ہے فوکس کس پہ کر رہے ہیں این پی وی کے اوپر جب ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں آئی آر آر تو ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہماری net present value should be equal to zero اب پروجیکٹ کی سلیکشن کا کرائٹیرین کیا ہے پروجیکٹ کی سلیکشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کیلکولیٹڈ آئی آر آر کو ایک pre decided rate of return کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں پری ڈیٹرمنٹ یا ٹارگیٹ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے ہمارا ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اگر ہمارا targeted rate of return is lower than the calculated internal rate of return of a particular project تو ہم کیا کریں گے اس پروجیکٹ کو کمفرٹیبلی اوکے کر دیں گے ایکسپٹ کر لیں گے لیکن اگر ہمارا calculated internal rate of return جو ہے وہ لیس دین دی ٹارگیٹڈ اور pre decided rate of return ہو تو ہم اس پروجیکٹ کو نو کہہ دیں گے لیکن اگر ہمارے پروجیکٹس انڈیپینڈنٹ ہوں تو صورت حال میں تو ہمارے این پی وی اور آئی آر آر جو ہے وہ سملر ٹائپ آف ریزلٹس ہمیں دیتے ہیں لیکن جب ہمارے پروجیکٹس میوچلی ایکسکلوسو ہوں یا ان کے کیش فلوز جو ہیں وہ نان کنوینشنل میوچلی ایکسکلوسو سے کیا مراد ہے کہ ہم اویلیبل پروجیکٹس میں سے صرف ایک ہی کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو صورت حال سلیکشن کرائٹ جب ہم بات کرتے ہیں نان کنوینشنل کیش فلوز کی جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیش آؤٹ فلو جو ہے وہ صرف فرسٹ ایئر میں ہی نہیں ہوتا یا انیشل ٹائم پیریڈ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ during the life of the project بھی ہمارے کیش آؤٹ فلوز ہیں یعنی نیگیٹو کیش فلوز موجود ہیں صورت حال میں اگین آئی آر آر جو ہے that is not the appropriate criteria تو اگین ہمیں جو ہے این پی وی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرنا چاہیے تو یہ جو تھے ڈفرنٹ کرائٹیریا جو ہم نے یوز کیے ڈسکس کیے ابھی تک for the selection of a capital investment project آج اسی سلسلے میں ہم ایک اور کرائٹیریا جو ہے یا ٹیکنیک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور وہ ٹیکنیک جو ہے وہ بھی بیس کرتی ہے ڈسکاؤنٹ کیش فلو کے اوپر ہی لیکن اس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس تو آج کے لیکچر میں ہم اپنے اس کیپیٹل بجٹنگ کرائٹیرین کے ٹاپک کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس لاسٹ ٹاپک کو جس کو ہم کہہ رہے ہیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پریکٹس میں کرائٹیرین جو ہے فرمز جو ہیں وہ کس کس طرح سے یوز کر رہی ہیں امپیریکلی ہم سرویز کے بعد پرزینٹ کریں گے اپنی انفارمیشن جس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ فرم جو ہیں اس وقت large size firm small size firm جو ہیں وہ کون کون سے کرائیٹیر یوز کر رہی ہیں and over a period of time firm جو ہے وہ کون سا کرائٹیریا یوز کریں کیا اس میں کوئی چینج آئی ہے تو اس سارے کو ہم ڈسکس کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی لاسٹ ٹیکنیک اور the criterion for the capital budgeting جو ہے ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس انڈیکس جیسا کہ ہمیں پہلے بھی پتا ہے index is always a ratio of the two numbers اب جب ہم پروفیٹیبلٹی کی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو again it should be ratio of the two numbers اب وہ نمبر کیا ہے ہمارے پاس نیومریٹر میں ہے کیا ہے ڈسکاؤنٹ کیش فلوز تو جو فیوچر میں ہمارے پروجیکٹ سے کیش فلوز ملنے ہیں ان کی ڈسکاؤنٹ ویلو ہم رکھتے ہیں نیومریٹر میں اور ڈینامینیٹر میں ہم کیا رکھتے ہیں کاسٹ آف دی پروجیکٹ جو ہم آج انکر کر رہے ہیں سو ان ادر ورڈ ہماری profitability index is a ratio of the discount cash flows of the project in future to the cost of that particular project formally اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ this is also known as the دیف cost ratio and it is defined as the present value of the future cash flows divided by the initial investment تو جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ it is also benefit cost ratio تو بینیفٹ ہمارا کیا ہے benefit is the present value of the future cash flows جو ہماری چھوٹی سی لیتے ہیں present value of the future cash flows divided by 200 which is the initial cost of the investment is equal to 1.10 اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا پروجیکٹ جس کے فیوچر کیش فلوز کو ہم نے ڈسکاؤنٹ بیک کیا تو اس کی ورتھ جو ہے 220 ٹوینٹی تھی دوسری طرف اس کی انیشیل کاسٹ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ 200 ہنڈریڈ تھی تو پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہمارے پاس آیا 220 divided by 200 is equal to 1.10 اب ہم جب پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس انڈیکس از گریٹر دین 1 اب اس کو ہم اگر ریلیٹ کرنا چاہیں نیٹ پرزینٹ ویلو کے کنٹیکس میں بھی تو ہمارے پاس نیٹ پرزینٹ ویلو یا این پی وی کتنی ہے that is 220 twenty minus two hundred is equal to twenty تو ہمارے پاس پروجیکٹ کی N N P P V V is positive twenty تو کے کے مطابق جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمیں اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کرنا چاہیے بیکاز ہمارے پاس ایک پازیٹو این پی وی آ رہی ہے and what will be the criteria جب ہم پروفیٹیبلٹی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ہمارے پاس calculated profitability index is greater than one تو we should accept the project اور اگر ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے is less than one we should not accept the project اب کیا کنٹریبیوشن ہے اس کی اگر ہم این پی وی کی بات کریں تو ہماری فرم کی ویلو جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے by how much the amount of N P V which is twenty profitability index بھی ہمیں ویلو ایڈیشن کی طرف بتاتا ہے ہنٹ کراتا ہے لیکن that is in terms of per dollar تو جب ہم بات کر رہے ہیں اپنے اس ایگزامپل کی تو ایگزامپل میں ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے دیٹ از 1.10 وچ مینس کہ فرم جو ہے ایک ڈالر جب انویسٹ کرتی ہے تو ویلو ایڈیشن کتنی ہو رہی ہے 10 سینٹس اور 0.10 تو as as long a project is adding value to the firm وہ پروجیکٹ شوڈ بی انڈرٹیکن تو پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے اگر اس کرائٹیرین کو ہم دیکھیں it's very closely related to the net present value جب ہمارے پاس profitability index is greater than one تو ہماری net present value is positive جب ہمارا profitability index is less than one تو ہماری net present value is negative اور اگر ہماری نیٹ پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے ایگزیکٹلی اکول ٹو ون ہو جائے تو کیا ہوگا ہماری net present value will be equal to zero and we will be indifferent اب اس کے لیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں consider an investment which cost five dollar and has a ten present value and there is another investment costing hundred dollar with hundred and fifty value اب ہم ان دو ایگزامپل کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ کیا کمپیئر کر رہے ہیں ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ دونوں ہی کی نیٹ پرزینٹ ویلو پوزیٹو ہے اور ہم اس کا دونوں کا ہی پروفیٹیبلٹی انڈیکس بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں go for the first investment تو ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے یس کہ five dollar is the cost and ten dollar is the present value تو ہمارے پاس profitability index ten divided by five which is equal to two net پر ہے ٹین مائنس فائیو اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے ہمارے پاس کیا انفارمیشن ہے دوسرے پروجیکٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس cost is hundred and cash flows are hundred and fifty پرو hundred and fifty minus hundred ہمارے پاس این پی وی کیا آ جاتی ہے ڈالر پروفیٹیبلٹی انڈیکس کیا ہے اگر سنیرو یہ ہے کہ ہم کو ایک ہی وقت میں نہیں کرنا چاہتے انڈرٹیک نہیں کرنا چاہتے اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ if the project are mutually exclusive so whenever the project are mutually exclusive تو ہمیں دو پروجیکٹس میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس صورت حال میں اگر ہم دیکھیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس تو پہلے پروجیکٹ کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از ٹو اور اس کی net present value is five دوسرے پروجیکٹ کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے less than the first ones which is one point five لیکن اس کی نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے that is equal to fifty تو جب بھی پروجیکٹ جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوس ہوں گے تو ہم کس طرح سلیکٹ کریں گے سلیکشن جو ہے وہ بیس کرے گی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے فرم کی ویلو میں کتنا ایڈیشن کرے گا اور نیٹ پرزینٹ جو ہے ہے وہ ہمیں بتاتی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرے گا in the value addition of the firm تو دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ففٹی اور پہلا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے فائیو آل دو پہلے کا پروفیٹیبلٹی انڈیکس از ٹو اور دوسرے کا is one point five so under this scenario جب ہمارے پاس میوچلی ایکسکلوسو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہوں تو ہمیں این پی وی کا کرائٹیرئن یوز کرنا چاہیے and we should be selecting the project with the higher net present value اب یہ سین جو ہے ریزمبل کرتا ہے ہمارا آئی آر آر کرائٹیرئن کے اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم آئی آر آر کی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر پروجیکٹ انڈیپینڈنٹ ہے تو ہم اپنا ڈسیشن جو ہے وہ بیس کر سکتے ہیں on the I R R criterion لیکن اگر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسو ہوں تو وہاں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں این پی وی جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے تو یہی سینیرو ہمارے پاس پروفیٹیبلٹی انڈیکس کا ہے کہ دو پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے وہ ٹائم ویلو آف منی کو کنسیڈر کرتا ہے it is the the the ratio of cash to cost لیکن جب پروجیکٹس جو ہے وہ میوچلی ایکسکلوس ہوں تو اس صورتحال میں ہمیں این پی وی کرائٹیرئن جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے اب اس کو اگر ہم نے لکھنا ہو فارملی اسی سینیریو کو تو ہم کہیں گے کہ if these projects are mutually is then the second one has even lower profitability index and this ranking problem is very similar to the internal rate of return ranking problem جیسے کہ وہاں پہ بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جب انٹرنل ریٹ آف ریٹرن میں بھی اگر دو ہیں ہمارے پاس ہم نے کہا تھا اگر پروجیکٹ میوچلی ایکسکلوسو ہوں اور دوسرا ہم نے یہ کہا تھا اگر کیش فلوز جو ہیں وہ نان کنوینشنل ہوں تو ان دونوں ہی صورتوں میں ہمیں جو ہے این پی وی کا کرائٹیرین یوز کرنا چاہیے instead of the internal rate of return اب پروفیٹیبلٹی انڈیکس کے سرٹن ایڈوانٹیجز ہیں پہلا ایڈوانٹیج کیا ہے it is very closely related to the net present value and it also take in to consideration کیا discount value of the future cash flow as a ratio to the cost اس کے بعد کیا ہے it is easy to understand and communicate کہ پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو کیلکولیٹ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے اور اس کو کمیونکیٹ کرنا بھی بہت آسان ہے simplicity is a big advantage تیسری صورت حال کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ لمیٹڈ ہوں جو کہ نارملی از دا کیس کہ جب ہمارے پاس کیپیٹل راشننگ ہو کہ ہمارے پاس اویلیبل فنڈ جو ہیں ان کو ہم نے اس طرح یوز کرنا ہے کہ ایچ ڈالر ریٹرن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اس صورت حال میں ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے ہمیں اپروپریٹ گائڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کیونکہ جیسے کہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریٹرن کتنا ہے جیسے ایک پروجیکٹ کا ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر profitability index one point one zero تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک ڈالر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریٹرن جو ہے وہ دیٹ از اور ٹین تو جن صورتحال میں ہمارے پاس کیپٹل لمیٹڈ ہو کیپیٹل راشننگ ہو تو ہمارا پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے ہمیں گائڈ کرتا ہے اس سینس میں کہ ہم پر ڈالر جو ہے وہ کتنا ریٹرن لے سکتے ہیں اپنی اس پرٹیکولر انویسٹمنٹ سے تو یہ جو تھا ہمارا profitability index the last criteria تو اب ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کون کون سے انویسٹمنٹ کرائٹیرین جو ہیں وہ یوز کیے تو we talk about the net present value payback period then اس کے بعد average accounting return internal rate of return and then finally آج پروفیٹیبلٹی انڈیکس اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ریئل لائف میں ہماری جو فائنینشیل مینیجر ہیں وہ کس کرائٹیرئن کو یوز کرتے ہیں پہلے بھی جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ نارملی نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے that is used by the managers پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری دوسری جو ٹیکنیک ہیں یا ہیں ان کا کیا مقصد ہے why we discuss all of them تو جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو آلٹرنیٹو ٹیکنیکس اویلیبل ہیں ان کی یوٹیلائزیشن از دیر ایک میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ہمارے جو short term small size projects ہیں موسٹلی آپ کی لارج فارمس بھی یہ کرتی ہیں کہ پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کر لیتی ہیں کیونکہ it's it's it's easy easy easy to to to calculate calculate understand despite all of those drawbacks کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ویلو آف منی کو ہم نے اگنور کر دیا cash flows after the payback period جو ہے ان کو بھی اگنور کر دیا اس کے باوجود فارم جو ہے پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتی ہیں تو ہم اس کو اگر سمرائز کرنا چاہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بوائے جب ہم اور وہ جو فیوچر کیش فلوز ہیں ان کے دیٹ از آلویز انسرٹن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سال کے بعد ہمارے کیش فلوز ہوں گے ون تھاؤزنڈ تو ہمارے پاس فل گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیش فلوز 1000 ہی رہیں یہ can be more than 1000 can be less than 1000 so future is always uncertain اس لیے یہ ممکن ہے کہ ہمارے جو ایکچوئل کیش فلوز ہوں وہ ایسٹیڈ کیش فلوز سے ڈفرینٹ ہوں اور انہی کیش فلوز کی بیسس کے اوپر ہم جو ہے نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں لیکن اسٹل نیٹ پرزینٹ ویلو کو ہم یہ کہتے ہیں کہ از بیٹر میتھڈ یعنی ہمارے جو بیس کرتا ہے اور جو ایسٹی وہ انسرٹن ہے اس لیے ہماری جوس کر کے ہم ڈیسیزن کرتے ہیں کہ اس ٹیک کرنا چاہیے یا کہ نہیں تو ہماری P V can be different from the criterion لیکن جو دوسرے آلٹرنیٹ ہیں ان کی مدد سے بھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ whether this support the N P V criterion اور ناٹ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے ایک لے سپوز ٹاکنگ اباؤٹ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں پے بیک پیریڈ بھی چھوٹا ہے اچھا ہے ہائر دین اسٹینڈرڈ جو بھی ہم نے ٹارگیٹڈ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن رکھا ہے تو صورت حال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ این پی وی کرائٹیرئن جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ پوزیٹو این پی وی کی وجہ سے اس کو ایکسپٹ کر لیں تو ہماری جو دوسری ٹیکنیکس ہیں shorter payback period and higher average accounting return وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں این پی وی کو تو مینیجر جو ہے وہ کانفیڈینس کے ساتھ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو انڈرٹیک کر سکتا ہے لیکن ایک اور صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں کہ سپوز سینیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس پروجیکٹ کی کیلکولیٹ وی یا ایسٹیڈ از پوزیٹو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پے بیک پیریڈ لمبا ہے اور ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن بھی کم ہے تو اب اس سینیریو میں ہم کیا کہیں گے should be see no to the project no we can base our decision on the V ہماری وی پوزیٹو ہے ہم پروجیکٹ کو ایکسپٹ کر لیں لیکن we need to be very careful کیونکہ ہماری جو دوسری دو ٹیکنیکس ہیں payback period and average accounting return جس میں ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ اور وہ سارا یوز نہیں کیا اس میں ہم ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کی بات نہیں کر رہے پے بیک پیریڈ میتھڈ میں بھی ہم کیش فلوز کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے اور ہم سمپلی انہیں کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارا ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن ہے it is also ratio of the two accounting number time value of the money concept again is not there تو جب ہماری وہ دونوں کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ we need to be very careful we need to keep in mind of risk and تو یہ ہے ہمارے پاس سچویشن کہ جب ہماری estimated N P B is based on the projection in which we have little confidence then further analysis is probably in order تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پریکٹس جو ہے کیپٹل بجٹنگ جو ہے کون کون سی ٹیکنیکس جو ہیں مینیجر یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم سروے کرتے ہیں ایک طرف تو کہ کرنٹلی کیا ٹرینڈ ہے کون سی ٹیکنیک جو ہے وہ کامنلی مینیجر یوز کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ہسٹوریکلی دیکھ رہے ہیں کہ over a period of time کون سی ٹیکنیک یا کرائٹیرئن جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوا ہے سو so, وہ ہم نے ریفلیکٹ کیا اس سلائڈ کے اوپر capital budgeting practice historical comparison of ہم نے لسٹ ڈاؤن کی ہے اپنی وہی ساری کی ساری techniques payback period method average accounting return internal rate of return net present value اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک آخری جو ہے رو اس میں ہم نے دو کو اکٹھا کر دیا ہے آئی آر آر اور N P V of the two تو ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں in the year thirty four percent of the period method جو ہے وہ کم ہو گئی اور وہ جو ہے ایئر 81 میں only 5% Average average accounting return again In other words, payback period method and the average accounting return دونوں کو اگر ہم ملا لیں تو 68% percent of the decision in year 1959 پر based on the non discount cash flows time value of money کے بغیر لیکن جب ہم جاتے ہیں ایئر 1981 میں تو یہی 68% کم ہو کے 15.7% ہو گیا 5% for the payback period and 10.7% for the average accounting return. Internal rate of return the year 1959 ہمارے پاس آئی آر آر اور این پی وی جو ہے دیٹ واز گیونگ اس نائنٹین ایٹی ون میں ہمارے پاس ٹوٹل کیا ہے eighty one point eight percent جو ہے decision making in case of capital budgeting ادھر the internal rate of return اور ہمارا جو کرنٹلی کرائٹیریا ہے that is internal rate of return اور ڈسکاؤنٹ کیش فلوز اور دونوں کا ڈیسیزن میکنگ جو ہے that is closely related other دینی non convention cash flow same اب ہم دوسرے ٹیبل کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم نے جو ہے نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو نارملی وہ پے بیک پیریڈ میتھڈ ہی کے اوپر بیس کر کے اپنی ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے percentage of the chief financial officers who always use a given technique انو تھاؤزینڈ تو اگین ہم نے جو ہے کیپیٹل بجٹنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ لسٹ آؤن کی ہیں internal rate of return net present value payback period discount payback period average accounting return and the profitability index پہلے کالم میں ہے پرسنٹیج آلویز اور آلموسٹ سکس پرسینٹ جو ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرنسٹ جبکہ payback period method overall کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ we are looking at the small and دیارج فارمسل فارمس کو ہم نے علیحدہ رکھا لارج فارمس کو ہم نے علیحدہ رکھا اینڈ ہم نے اسکیل یوز کیا زیرو سے لے کے فور تک کہ زیرو جو ہے جو بالکل یوز نہیں کرتے اور جو کلوز ٹو دی فور ہے تو وہ زیادہ یوز کرتے ہیں ایوریج اسکور جو ہے لارج فارمس کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کے لیے 3.41 point four one small firms کا two point eight seven overall جو ہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا including the small and the large rate of return اور زیادہ یوز کر رہی ہے اور ہائیسٹ اسکور جو ہے دونوں ہی کا جبکہ لارج فارمس کا بھی اور اسمال فارمس کا بھی آؤٹ آف فور جو ہے دیٹ از فور جب ہم لارج فارمس کی بات کرتے ہیں تو highest net present value three point four two followed by three point four one for the internal rate of return overall کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوور آل میں internal rate of return zero nine followed by three point zero eight four the present value اب ہم دیکھتے ہیں پے بیک پیریڈ کو payback period again any doubt despite the fact کہ پے بیک پیریڈ میں ہمارے پاس وہ پرابلم تو آ رہی ہیں کہ اس میں ہم اگنور کر دیتے ہیں cash flow after the payback period اس میں ہم ٹائم ویلو آف منی کو کنسیڈر نہیں کرتے لیکن ساری پرابلمس کے باوجود پے بیک پیریڈ اپنی simplicity and ease of calculation کی وجہ سے جب بھی فارمس جو ہیں ادھر آر دی اسمال اور دی لارج دونوں ہی صورتحال میں payback period method is also very popular تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پے بیک پیریڈ میتھڈ کے لیے ہمارے پاس اسکور ہے two point seven two which is the third highest for case of small firms and for large firms two point five five again is at number three overall میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو it is two point five three اب ہم کیا کنکلوژ ڈرا کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے بات کی کہ مختلف ہمارے انویسٹمنٹ کرائٹیرئن کیا ہیں ان کے ہم نے advantages disadvantages and the procedure how to calculate وہ ڈسکس کیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے پاس مختلف کرائٹیریاز یا ٹیکنیکس موجود ہیں تو پریکٹیکلی فائنینشیل مینیجر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان دا فیلڈ تو فیلڈ میں ہمارے پاس جو ہے internal rate of return net present value جو ہے they are the most popular techniques for the capital budgeting decision criteria followed by the payback period method اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ capital budgeting techniques and valuation of the long term investment کا جو ہے وہ ٹاپک کنکلوڈ کر لیا لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ہم جو ہے اوور آل اب ان سارے میتھڈس کو ایک دفعہ اور جو ہے وہ سمرائز کر لیں تو سمری میں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسکاؤنٹ کیش فلوز میں ہم ان کو تین ایریاز میں ڈیوائڈ کر دیں گے اپنی ٹیکنیکس کو پہلے ایریا میں ہم ان ٹیکنیکس کی بات کریں گے جو یوز کرتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز ایک ہے ہماری انٹرنل ریٹ آف ریٹرن دوسری ہے ہماری نیٹ پرزینٹ ویلو اور تیسری ہے ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس یہ تینوں ٹیکنیکس ڈسکاؤنٹ کیش فلوز کو یوز کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے اکاؤنٹنگ ریٹرن کی اور اس میں ہم بات کریں گے ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن جو بیس کرتی ہے اکاؤنٹنگ انفارمیشن کے اوپر اور فائنلی جو ہے ہم بات کریں گے ٹائم پیریڈ کی اور پے بیک پیریڈ میتھڈ کی تو ہم یہ سمری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں with the first category category number 1 جو کہ techniques use کرتی ہیں discounted cash flows تو سب سے پہلے ٹیکنیک جو ہم لے رہے ہیں that is net present value basically what is our net present value simply اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ہماری نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگر ہم اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کریں گے تو ہماری فرم کی ویلو جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو جائے گی اگر این پی وی پوزیٹو ہے اگر وہ نیگیٹو ہے تو ویلو میں کمی آ جائے گی اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ فرم کا بیسک آبجیکٹو کیا ہے to increase the shareholder اور شیئر ہولڈر کی ویلتھ کیا بڑھنے کا اوور آل باٹم لائن کیا ہے کہ ویلو آف دی فرم جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اس کرائٹیریا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ پرزینٹ ویلو جو ہے that is the difference between the market value and the cost of that particular project N P V کا رول کیا ہے ہمارے پاس دی بیسک رول از کہ whenever N P V is positive we should undertake the project if the N P V is negative we should not undertake the project if N P V is exactly equal to zero we should be indifferent and thirdly future cash flows and sub cost procedure کیا ہے ہمارا کہ ہماری جو ایسٹیڈ کیش فلوز ہے اس particular investment project in future ہم ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں وی برنگ دم بیک انمس آف ٹوڈے اور آج کی جو کاسٹ ہم نے اس پہ انکر کی ہے وہ سب چیک کرنے کے بعد ہم ایم پی وی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں پھر آتا ہے ہمارا second criteria second criteria again is based on the dead cash flows and that is of the internal rate of return نا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور I R R is the discount rate that makes the N N P V of investment equal to zero یہ جو ہمارے فیوچر کیش فلوز ہیں ہم ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں at a certain discount rate اور وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اگر ریزلٹ میں کیا دے ہمیں zero M P V so that basically is the internal rate of return selection criteria کیا ہے پروجیکٹ کے لیے when we are using the I R R technique تو سلیکشن کرائٹیریا یہ ہے کہ جب بھی ہمارا internal rate of return is greater than target internal rate of return predecided hurdle rate we will accept that pre-decided internal rate of return, تو ہم اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے کیلکولیٹڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ برابر ہے اس کیلکولیٹڈ یا ٹارگیٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے تو will be indifferent just like the way کہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جب ہمارا این پی وی جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے پھر ہم آتے ہیں ریلیشن شپ کی بات کی طرف کہ آئی آر آر اور این پی وی ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے اگر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو نمبر ٹو ان کے کیش فلوز جو ہیں وہ کنونشنل ہوں کنونشنل سے مراد یہ ہے کہ ہماری کاسٹ جو ہے وہ انکر ہو جائے بگننگ فیوچر میں ہمارے پاس positive cash should not be cash flows اور دوسرا ہمارے میوچلی ایکسکلوسو نہ ہوں تو اس صورت حال میں ہمارا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور ڈسیشن میکنگ کی طرف ہمیں لے جائے گا کہ چاہے ہم لیں آئی آر کرائٹیریا یوز کریں یا ہم لے پی وی دونوں ہی صورت حال میں ہمارے پروجیکٹ کی ایکسپٹینس اور ریجیکشن جو ہے وہ سیم ہو جائے گی جب ہم بات کرتے ہیں میوچلی ایکسکلوسو پروجیکٹ کی تو میوچلی ایکسکلوسو پروجیکٹ کے کیس میں ہمیں جو ہے وہ این پی وی یوز کرنی چاہیے نان کنوینشن کیش فلوز میں بھی این پی وی یوز کرنی چاہیے اس صورتحال میں آئی آر آر ہمیں مس لیڈنگ جو ہے وہ ریزلٹ دے سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم third investment technique selection technique یا کرائٹیریا کی طرف جو بیس کر رہی ہے ڈسکاؤنٹ کیش فلو کے اوپر اور وہ ہے ہماری پروفیٹیبلٹی انڈیکس اور یہ پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہم نے آج کے ہی لیکچر میں کور کیا تو اس پروفیٹیبلٹی انڈیکس کو ہم بینیفٹ کاسٹ ریشو بھی کہتے ہیں پروفیٹیبلٹی انڈیکس جو ہے that is the ratio of the discount cash flows to the cost of the project criteria کیا ہے سلیکشن کے لیے اگر ہمارا profitability index is greater than one we should accept the project اگر profitability index is less than one we should reject the project اور اگر ہمارا profitability index is exactly to one تو we should be indifferent we may or we may not undertake the project and finally it is sometimes use to rank project when ف مور پی ویسٹ کرنٹلی پہلے ہی ہم نے آج کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس بہت سے پروجیکٹس اویلیبل ہوں ہمارے پاس فنڈ لمیٹڈ ہو تو صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ we should use the profitability index criteria کیونکہ یہ جو کرائٹیریا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری فرم جو ہے ایک ڈالر انویسٹ کرے گی تو اس کے اوپر ریٹرن کتنا ہوگا جتنا پروفیٹیبلٹی انڈیکس ہائر ہوگا اتنا ہی ہائر ریٹرن فرم جو ہے وہ ان کر رہی ہوگی اور دوسری طرف اگر ہم نے سلیکشن کرنی ہو میوچلی ایکسکلوس میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ این پی وی کرائٹیرئن کو ترجیح دینی چاہیے over the profitability index criteria this complete our first category of discounted cash flow criterion اب ہم جاتے ہیں دوسری کیٹیگری جو کہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن پہ بیس کر رہی ہے تو اکاؤنٹنگ انفارمیشن میں جو بیس کر رہی ہے اس میں ہمارے پاس ٹیکنیک کیا ہے ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن تو ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن میں ہم کیا کرتے ہیں we take the net income as a ratio to the book value formally اگر ہم اس کو کہنا چاہیں کہ average accounting return is a measure of accounting profit the book value اگر ہمارا ایوریج لیس دین دیارک ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن تو we should not undertake that particular project and finally ہم بات کرتے ہیں پے بیک پیریڈ میتھڈ کی جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ امپیریکلی جو ہے ہماری فن جو ہے وہ ایوریج اکاؤنٹنگ ریٹرن کے بجائے اگر سمپلسٹی کی طرف آتے ہیں تو پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کرتے ہیں تو بیک پیریڈ فارملی کیا ہے it is the the length of of time until some N investment cash flows equal its cost جو ہمارے کیش فلوز آ رہے ہیں اگر ہم ان کو ایڈ اپ کرتے چلے جائیں تو وہ ٹوٹل جو ہے کس وقت برابر ہو جائے گا ہمارے انیشیل کاسٹ کے this is our payback period اب اس میں ڈسیزن میکنگ کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر ہمارا calculated payback from the project is less than predecided payback or the benchmark payback period تو we should accept the project کیونکہ ہمارے کیش فلو جو ہیں وہ جلدی ریکور ہو رہی ہیں ان ادر لکوڈیٹی کی بات ہے کہ ہمارے پاس لکوڈیٹی جو ہے وہ زیادہ it is also of the liquidity of the project اور اگر ہمارے کیش فلوز دیر سے آ رہے ہیں ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے وہ لینتھ ہی ہوگا if it is greater than the benchmark payback period تو we should not accept the project and finally جب ہم اس کو اوور آل ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ it is simple but it ignore the risk time value of money and cash flows beyond the cut off point کہ اوور آل ہمارا پے بیک پیریڈ جو ہے this a very simple technique and mostly firms جو ہیں وہ اپنے اسمال سائز پروجیکٹ کے لیے پے بیک پیریڈ میتھڈ کو یوز کر لیتی ہیں لیکن اس میں riskiness of the cash flows جو ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں time value of the money کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیش فلوز جو ہیں جنریٹ ہوتے ہیں پے بیک پیریڈ میتھڈ اس کو ہم اکاؤنٹ فار نہیں کرتے تو یہ ہمارا اوور آل سمری ہے of the the various techniques اور for selection of long term investment project تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر اگلے لیکچر میں ہم ان شاء اللہ کیپیٹل ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہوئے کیش فلوز کی بات کریں گے کیونکہ اس وقت جو صورت حال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیش فلوز جو ہے سلیکشن اور the rejection of a long term investment project تو ہم ان کیش فلوز کے اوپر فوکس کریں گے لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں تو آج کے لیکچر میں میں بریفلی بات کروں گی ہمارا ایک انویسٹمنٹ کرائٹیریا جو تھا valuation criteria that was profitability index تو ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ profitability index is also as the cost ratio اس میں کرائٹیریا کیا تھا کہ discount cash flows divided by the cost of the project اور اگر ہماری وہ ریشو جو ہے that is greater than one profitability index تو we should accept the project and if it is less than one تو we should not accept the project اور اگر ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ میوچلی ایکسکلوسو ہوں تو instead of profitability index we should focus on the net present value پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ تو تھی ہماری ساری ٹیکنیک پریکٹس فارمس جو ہیں وہ کون کون سے ٹیکنیکس یوز کر رہی ہیں پریکٹیکلی تو سب سے پہلے ہم نے ہسٹوریکلی ٹرینڈ کو دیکھا کہ 1959 سے لے کے 1981 تک دی پاپولیرٹی اور the use of the net present value and the internal rate of return method جو ہے وہ بڑھ گئی ہے دوسری طرف پے بیک پیریڈ میتھڈ جو ہے اس کی پاپولیرٹی جو ہے پہلے بہت زیادہ تھی لیکن اب جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے in comparison to the internal rate of return and the net present value method اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈیٹا سیٹ کو بھی اینالائز کیا which is taken from the field اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ as of the year two thousand four the year two thousand ہمارے جو چیف فائنینشیل آفیسر ان کو ہم نے دیکھا کہ اوور آل وہ کس کرائٹیریا کو زیادہ یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو تین کرائٹیرئن آئے وہ تھے net present value internal rate of return payback period method large firm کے ہم نے جو دیکھا تو اس میں یہ دیکھا کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آیا پے بیک پیریڈ میتھڈ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے لیکن اس میں ہم دیکھیں گے ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو کو جو کہ ریلیٹ کرے گا ہمارے کیش فلوز کے ساتھ ڈاکٹر طلت کو اجازت دیجیے اللہ حافظ